دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے کھبتی ہوئی نظر میں ادا کس شہر کی ہے نظر میں ادا کس سہر کی ہے اور چبھتی ہوئی جگر میں صدا کس گجر کی ہے چبھتی ہوئی میں سدا کس گجر کی ہے گجر کسے کہتے ہیں ایک تو ہماری میمنی میں کہتے ہیں گجر گاجر کو وہ گجر نہیں گجر کہتے ہیں گھڑیال کو بڑا گھڑیال نہیں ہوتا تم ٹم بجتا ہے جو اب تو بڑا الیکٹرانک دور آ گیا بغیر آواز کے ڈھلکا سا کر دیتے ہیں پتہ چلتا ہے تین بج کے چار بج کے بڑا فاسٹ دور آ گیا نا پہلے تو گھڑیاں ہوتی تھیں بڑی بڑی اور ہمیں یاد ہے جب چھوٹے چاوی بھرتے تھے اس کے اندر دروازے پہ چڑھ کے اوپر چاوی بھرتے تھے ایک دن میں ایک مرتبہ تب وہ چوبیس گھنٹے چلتی تھی صبح بھی یہی باتیں ہو رہی تھیں بچپنوں کی تو میں کہہ رہا تھا گجر کہتے ہیں اس گھڑیال کو جب بچتی ہے تو جب اعلیٰ حضرت کو یہ مجدہ کس نے دیا ہوگا کہ چلو مدین چلتے ہیں اس وقت گھڑی نے اشارہ کیا ہوگا کہ اتنے بجے چلنا ہے اور اتنے بجے گھڑی نے بجایا ہوگا گھنٹے تو اعلیٰ فرماتے ہیں چبھتی ہوئی کھبتی ہوئی نظر میں ادا کس سہر کی ہے وہ چبھتی ہوئی جگر میں صدا کس گجر کی ہے چبھتی ہوئی جگر میں کس گجر کی ہے ڈالے گری گری گے تو بالیں بھری بھری کشتے عمل پری ہے یہ بارش کی کدھر گئے کشت کہتے ہیں کھیتی کو کھیتی کھیتی کھیتی باڑی ہاں بولو سمجھ میں آپ اب بولو گے تو مجھے محسوس ہوگا کہ آپ نے سمجھا کھیتی کھیتی اس کو کہتے کشت عمل ارمان کی جمع ارمانوں کی کھیتی پری خوبصورت آج ارمان کی کھیتی جو ہے ارمانوں کی کھیتی بڑی خوبصورت ہو گئی ہے ہری بھری ہو گئی ہے اس میں ڈالیاں آ گئی ڈالیوں پر کلیاں آ گئی ہیں پھول آ گئے ہیں آج بڑے اس کے اندر بہار آ چکی ہے اور یہ بہار کیسے آئی اس پر بارش گری وہ بارش کہاں کی تھی وہ مدینے کی بارش تھی فرماتے عادت ڈالے ہری گری گئے تو پالے ہری بھری کشتے عمل پری ہے یہ بارش کی دھر کی ہے ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جا حضرت اللہ تعالیٰ اپنے پیر خاندان پیر کے گھر مارجہ شریف ان کے شہر میں داخل ہوتے تو اس سے پہلے اپنے پیروں سے جوتیاں اتار دیتے یعنی کہ حضور اعلی عدت اپنے پیر کے شہر میں جوتیاں نہیں پہنتے تھے تو پیر کے شہر کا کتنا ادب تھا تو مدینے کا ادب سبحان اللہ فرماتے ہیں ہاں ہاں رگے مدینہ ہے مدینہ بھی آیا نہیں ہے راہ مدینہ راہ مدینہ کا ادب بتا دتا ہاں, ہاں، رگے مدینہ گئے غافل ذرا تو جا او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر واقعی مدینہ شریف کا سفر وہ کہتے ہیں کسی پنجابی شاعر نے کہا کہ دنیا دیا سفر تو بندہ تھک بھی تو جانتا ہے دنیا دیا سفر تو بندہ تھک بھی جانتا ہے نالے اک بھی جانتا ہے پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا جب بھی کوئی بولے چلو مدینہ چلو بھائی تھی یار ہاں چلو ابھی چلو مدینے کا سفر کی بات ہی نکالی ہے آلہ فرماتے ہیں کہ واروں قدم قدم پہ کے ہر دم ہے جانے نو ہر ہر قدم پر نئی زندگی مل رہی ہے ہر ہر قدم پہ نئی زندگی مل رہی ہے بڑی پیاری بات کہہ گیا عادت ہر زندگی نہیں مل رہی ہے تو فرماتے ہیں وارو قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے نو کیوں کیونکہ یہ راہ ہے جان پیزا میرے مولا کے در کی ہے یہ راہ ہے جان پیزا میرے مولا کے در کی ہے حتیم کی آغوش آپ نے دیکھا حتیم کیسے یوں آدھا گول بنا ہوا یعنی, یعنی کہ اپنی آغوش کھولے ہوئے ہیں اور گویا دعوت دے رہا کہ مجھ میں نماز پڑھ لو جس نے مجھ میں نماز پڑھ لی نا اس نے این کعبے میں نماز پڑھی جس نے حتیم میں نماز پڑھ لی اس نے این کعبے میں نماز پڑھی لیکن وہ مدینے کا مسافر ہے حتیم دعوت دے رہا ہے آجا آجا آجا لیکن وہ مدینے کا مسافر ہے وہ جا رہا ہے وہ پھر کے بھی نہیں دیکھتا وہ مڑ کے بھی نہیں دیکھتا اب دیکھیں آلہ فرماتے ہیں کہ آغوش شوق کھولیں گے جن کے لیے حتی وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کی دھر کی ہے وہ پھر کے وہ مڑ کے دیکھتے نہیں یہ کدھر کی ہے حضرت اسود اسود جب جنت سے پتھر جب وہ آیا تھا تب وہ سفید تھا وہ سفید تھا ابیت تھا لیکن اب اسود ہو گیا یعنی کہ ہم لوگوں کی گناہوں کی سیاہی اس میں جھلکتی ہے ہمیں نظر آتی ہے وہ سیاہ ہو گیا تو جب کوئی مدینے کا مسافر جاتا ہے مدینہ شریف حضور کے دربار میں بڑی حسرت سے دیکھتا ہے اس کو اور دیکھ دیکھ کے گویا یوں کہتا ہے زبان حال سے کہ کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے تم تو مدینہ شریف جا رہے ہو محبوب کے بارگاہ میں جا رہے ہو وہاں جا کے اپنے ماتھے کی کالک چھڑا لو گے کالک جبی کی سجدائے در سے چھڑاؤ گے مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے مجھ کو بھی لے تمنا حجر کی ہے کا کنواں آج کل تو جدید ترین مشینری لگی ہوئی ہے موٹر مشین جس سے پانی کھینچ کے جاتا ہے اب تو نیچے کنواں بنا دیا گیا ایسے نہیں ہوتا تھا پہلے باقاعدہ وہاں کنواں ہوتا تھا پانی یوں ابلتا تھا زمزم کا پانی یوں ابلتا تھا گویا اگر عشق کی زبان میں بات کی جائے تو وہ ذوق ذوق میں میں تھا جب بندہ ذوق میں ہوتا ہے تو آنسو نکلتے نا تو آب زمزم جو ہے وہ ذوق میں ہے ذوق میں کیوں ہے کہ کوئی مدینے کا مسافر سے جا رہا ہے اس اس کو دیکھ کے پر تاری ہے رو رہا ہے حضرت فرماتے ہیں سبحان اللہ کیا بات کہہ گئے حضرت ڈوبا ہوا ہے شوق میں زمزم اور آنکھ سے ہوا گئے شوق میں زمزم اور آنکھ سے جھالے برس رہے گئے یہ حسرت کی دھر کی ہے جھالے برس رہے گئے یہ حسرت کی دھر کی ہے ہم گردے کا پھرتے تھے کل تک تک اور آج وہ جب تک مکے میں رہے کعبے کے گرد گھومتے رہے اب جانا ہے مدینہ تو کل تک کعبے کے گرد جس کعبے کے گرد پھرتے تھے سنو سنو ہم گردے کعبہ پھرتے تھے کل تک تک اور آج وہ ہم پر نثار ہے یہ ارادت کدھر کی ہے ہم نثار ہے ارادت کدھر کی ہے ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کہے مدینہ تیرا کہنا کیا تیری بات کیا تو جس دربار میں جا رہا ہے دیکھ تو صحیح تیرے جانے پر کیا کیا ہو رہا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم ہم جائیں جائیں اور قدم سے لپٹ کر کون کہے کہے کہے حرم کیا کہ سونپا خدا کو تجھ کو یہ عظمت سفر کی ہے اور بڑی ناشکری کرتے ہیں وہاں جا کے لوگ تھوڑی گرمی ہو جاتی ہے تو ہائی صاحب سفر پر او گرمی بہت گرمی تھی ہائے ہائے ہائے بہت گرمی بخار آ گیا تھا بڑی پریشانی دوائی کے لیے ادھر بھاگے بڑے کو جواب نہیں دیتا بڑا درد تھا سر میں یہ تھا وہ تھا بڑے بڑی تکلیف ہوئی سفر میں آٹھ آٹھ گھنٹے ہم ایئرپورٹ پہ کھڑے رہے ارے ہماری تو افطاری بھی ایئرپورٹ پہ ہو گئی ہمیں تو جب مکے پہنچے تو ہمیں تو سہری بھی نہیں ملی بڑا تنگ کیا یہ کیا وہ کیا ہائے ہائے ہائے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ گرمی ہے تپ ہے درد ہے کل پن پل سفر کی ہے نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کی دھر کی ہے نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کی اپنے لبوں کو سیلے شکر یہ تو عظیمت ہے کلام تو بہت طویل ہے اب میں اس کو مختصر کر کے وہ اشعار جو اعلیٰ حضرت حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی دست پر پڑھے اور پیش کیے وہ اشعار کیا تھے فرماتے ہیں اف حیائیاں کہ یہ مور تیرے حضور تمہارے تو وہ احسان اور یہ نا فرمانی اپنی ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے اف بے حیائیاں کہ یہ مور تیرے حضور ہاں تو کریم ہے تیری خوب در گزر کی ہے یا رسول اللہ در گزر کرنا آپ کی عادت کریمہ ہے اسی لیے حاضر ہو گیا کہ ہاں تو کریم ہے تیری خوب در گزر کی ہے اور حضور آپ سے منہ چھپائیں تو پھر کیا کریں کہاں جائیں تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے اور حضور کی بارگاہ میں دعا مانگنے کا بڑا مزہ ہے ہائے ہائے وہاں تو بس یوں ہاتھ اٹھاؤ دعا مانگی نہیں ابھی صرف ہاتھ اٹھے ہیں ہاتھ اٹھنا تھا کہ داتا کی دین تھی آلہ فرماتے ہیں کہ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی ارے دوری بولو عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے اسی لیے کہا اللہ نے کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگے پائیں ہاں، گے مانگے جائیں گے مانگے پائیں گے سرکار ڈالا ہے نہ حاجت اگر ہے میں لا نہیں ان کی بارگاہ میں نہیں نہیں نہیں نہیں جو آتا ہے لے کے جاتا ہے ان کی بارگاہ میں اگر بھی نہیں اگر اگر یہ کرے گا تو دوں گا اگر وہ کرے گا تو دوں گا یہ بھی نہیں اور یہ بھی نہیں کہ اگر ہوگا تو دوں گا میرے ماں کے پاس سب کچھ ہے سب کچھ ہے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی لیکن مقتے میں آلہ حضرت کیا فرماتا سنیے سنیے سنیے سنیے حضور کی باغ میں جب کوئی بندہ حاضر ہوتا ہے تو کیا عرض کر کر ایک جملہ ایسا جو بار بار تکرار کرتا جس کی تکرار کرنی چاہیے وہ کیا ہے شفاعت یا رسول یا رسول اللہ میں آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں یا رسول اللہ میں آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں اب اعلیٰ حضرت سوال کریں رہے ہیں اسلو کا اللہ ہے یارسول اللہ اسلو کا شفات ہے یار کا رسول اللہ ابھی سوال کر رہے ہیں اور کرتے کرتے فرماتے ہیں سن کی وہ دیکھ باد شفات سن کی ہوا سنکنا جب ہوا سنکتی ہے آپ دیکھا اکثر ہوا بڑی تیز آتی ہے اور جو چیز بھی راستے میں ہوتی ہے جس پلاسٹک کی ٹھیلی ہو گئی کچھ بھی ہو وہ یوں گھومتی ہے کبھی دیکھا آپ نے سنکنا یہ سنکنا کہلاتا ہے اور جب دامن تر ہوتا ہے نا تو اس کو سکھانے کے لیے ہوا دی جاتی ہے اور تر دامنی یہ گناہوں پر استعار تر دامنی یعنی کہ بہت زیادہ گناہگار جو ہو اس کو تر دامن کہتے ہیں شما کی مانند ہم اس بزم میں چشم نم آئے تھے دامن تر چلے سنا ہے نا شیر تو تر دامنی گناہوں کی طرف اشارہ ہے آل لادہ فرماتے ہیں کہ تیری سوال جو تو نے کیا کا رسول شفاعت کی ہوا چلی سن کی وہ دیکھ وہ دیکھ باد شفا کے دے ہوا یہ آبرو رضا تیرے دامان ترکی ہے یہ آبرو رضا تیرے دامان ترکی